ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكاد يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير اے نبی کیا آپ کو اتنا بھی علم ہی کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم ہے یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے اللہ تعالیٰ پر تو یہ امر بالکل آسان ہے اللہ کے سوا انہیں پوج رہے ہیں جن کی کوئی رب ہونے کی دلیل نازل نہیں ہوئی نہ وہ خود ہی اس کا کوئی علم رکھتے ہیں ظالموں کا کوئی مددگار نہیں جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو آپ اے نبی کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں وہ تو قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر ہم لا کر بیٹھیں آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ ناخوشی کی قبر دوں وہ آگ ہے جس کا وعدہ اللہ نے کافروں سے کر رکھا ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا گیا رب کے کمال علم کا بیان ہو رہا ہے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے علم کے احاطے میں ہے ایک ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں کائنات کے وجود سے پہلے ہی کائنات کا علم اللہ کو تھا بلکہ اللہ نے لوہے محفوظ میں لکھوا دیا تھا صحیح مسلم میں حدیث رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے جب کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا مخلوق کی تقدیریں لکھیں سر نبی داؤد کی حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا لکھ قلم نے دریافت کیا کہ کیا لکھوں فرمایا جو کچھ ہونے والا ہے بس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اسے قلم نے قلم بند کر لیا ابن عباس صدی اللہ عنہما کا قول ہے کہ سو سال کی راہ میں اللہ تعالیٰ نے لوہے محفوظ کو پیدا کیا اور مخلوق کی پیدائش سے پہلے جب کہ اللہ تعالیٰ عرش پر تھے قلم کو لکھنے کا حکم دیا قلم نے پوچھا کیا لکھوں فرمایا میرا علم جو مخلوق کے متعلق قیامت تک ہے بس قلم چل پڑا اور قیامت تک کے ہونے والے امور جو اللہ کے علم میں تھے قلم نے لکھ لیے بس اسی کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر ایک چیز کا میں عالم ہوں بس یہ اللہ کا کمال علم ہے کہ چیز کے وجود سے پہلے اسے معلوم ہے بلکہ لکھ بھی لیا ہے اور وہ سب یوں ہی واقع میں ہونے والا ہے بندوں کے تمام اعمال کا علم ان کے عمل سے پہلے اللہ کو ہے وہ جو کرتے ہیں اس کے کرنے سے پہلے اللہ جانتے تھے ہر فرما بردار اور نافرمان اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا تھا اور ہر چیز اللہ کے علمی احاطے کے اندر ہی اندر تھی اور یہ امر اللہ پر کچھ مشکل نہ تھا سب کتاب میں تھا اور رب پر بہت ہی آسان کلام اللہ یعنی, یعنی اللہ کی بات سے بے اعتنائی قابل گرفت چیز ہے بغیر دلیل کے بلا صنعت کے اللہ کے سوا دوسرے کی پوجا پاٹ عبادت بندگی کرنے والوں کا جہل و کفر بیان فرماتے ہیں کہ سوائے شیطانی تقلید اور باپ دادوں کی دیکھا دیکھی کہ نہ کوئی نقلی دلیل ان کے پاس ہے نہ عقلی چنانچہ سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 117 میں اللہ نے فرمایا يَدْعُ مَعَ اللَّهِ الآیہ یعنی جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ دوسرے معبود کو بے دلیل پکارے اس سے اللہ خود باز پرس کر لیں گے ناممکن ہے کہ ایسے ظالم چھٹکارا پا جائیں یہاں بھی فرمایا کہ ان ظالموں کا کوئی مددگار نہیں کہ اللہ کے کسی عذاب سے انہیں بچا لے ان پر اللہ کے پاس کلام کی آیتیں صحیح دلیلیں واضح حجتیں جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اللہ کی توحید رسولوں کے اتباع کو صاف طور پر بیان کیا کہ انہیں مرچیں لگیں شکلیں بدل گئیں تیوریوں پر بل پڑنے لگے آستینیں چڑھنے لگیں اگر بس چلے تو زبان کھینچ لے ایک لفظ بھی حقانیت کا زمین پر نہ آنے دیں اسی وقت گلا گھونٹ دیں ان سچے خیر خواہوں کی اللہ کے دین کے مبلغوں کی برائیاں کرنے لگتے ہیں زبانیں ان کے خلاف چلنے لگتی ہیں اور ممکن ہو تو ہاتھ بھی ان کے خلاف اٹھنے میں نہیں رکتے فرمان ہوتا ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ایک طرف تو تم جو دکھ ان اللہ کے دین کے متوالوں کو پہنچانا چاہتے ہو اسے وزن کرو دوسری طرف اس دکھ کا وزن کر لو جو تمہیں یقیناً تمہارے کفر و انکار کی وجہ سے پہنچنے والا ہے پھر دیکھو کہ بدترین چیز کون سی ہے وہ آتش دوزخ اور وہاں کے طرح طرح کے عذاب یا جو تکلیف تم ان سچے معاہدوں کو پہنچانا چاہتے ہو گو یہ بھی تمہارے ارادے ہی ارادے ہیں اب تم بھی سمجھ لو کہ جہنم کیسی بری جگہ ہے کس قدر ہولناک ہے کس قدر عیدہ دہندہ ہے اور کتنی مشکل والی جگہ ہے یقیناً وہ نہایت ہی بدترین جگہ اور بہت ہی خوفناک مقام ہے جہاں راحت و آرام کا نام بھی نہیں